نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن حفاظہ کیا پھر واپس آ کر کی نماز مینا میں کی نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قربانی کے دن حفاظہ کرتے پھر واپس آتے ظہر کی نماز مینا میں ادا فرماتے اور بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پینسٹھ